ابو عمر سازان نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانت روایت کیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو چوبن